السلام علیکم اسٹوڈینٹس ہاؤ آر یو اب آپ کو بینکنگ لاس اور اس کے ساتھ ساتھ بینکنگ پریکٹس کے بارے میں کافی پتا چل گیا ہوگا بہت ساری چیزیں آپ کو پہلے سے پتا ہے ان کے legal significance and legal importance and legal provision اس سے آپ کو آگاہی حاصل نیگوشیبل انسٹرومینٹس ہم نے اسٹڈی کیے آج ہم principle of lending and different forms of loans finance and lending that we will study negotiable instruments میں اسٹوڈینٹس ہم نے دیکھا different parties to the negotiable instruments اور یہ دیکھتے ہوئے جو ہمارا منشا تھی جس پہ ہم نے زیادہ فوکس کیا یہ تھا کہ ریسپیکٹ پارٹیز کی rights and obligation and duties کیا ہے ویئر دیز پارٹیز پارٹی لا کی ریکوائرمنٹس کیا ہے پارٹیز کا تو آپ کو پہلے سے پتا ہے پرومزری نوٹ کون پارٹیز ہے بل آف ایکسچینج کون کون سی پارٹیز ہے cheques the parties you already know لیکن یہاں پر جو ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلی بات these parties they must possess the legal capacity minor ہوگا تو کیا سچویشن ہوگی انسالوینٹ ہوگا تو کیا ہوگا پرسن آف انساؤنڈ مائنڈ کیا سچویشن ہوگی اس کے علاوہ special relationship such as agency relationship principal اور ایجنٹ کے ریلیشن شپس وہاں نیگوشیبل انسٹرومینٹس کے متعلق are dealing negotiable instruments what will be the duties rights obligation of the respect parties that is the principal and the agent تو آپ نے دیکھا کہ نوٹ جو پرومزری نوٹ جس کو ہم کہتے ہیں اس میں جو parties you already know maker and پیک اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ holder holder will also be a party holder کون ہے ہولڈر ان ڈیو کورس کون ہے یہ ہم آگے چل کے دیکھتے اینڈورسر کی بات کی اینڈورسمنٹ آپ اسٹڈی کر چکے ہیں بہت ڈیٹیل میں آپ نے اسٹڈی کی ڈیفینیشن آپ نے دیکھی ٹائپس دیکھی تو ایک پارٹی وہ ہے جو اینڈورس کر رہا ہے اینڈورسر ان کی ریسپانسبلٹیز لائبلٹیز کیا ہوں گی آبلیگیشن کیا ہوں گی پے جس نے پیمنٹ ریسیو کرنی ہے جس کی فیور میں انڈورسمنٹ ہے آلسو دا پے ہی جس کو آپ کہتے ہیں میکر جب بنا رہا ہوتا ہے جب پرومزری نوٹ کی بات ہے تو میکر ڈیٹر ہوتا ہے دو creditor he is the payee of that اسی طرح بل آف ایکسچینج میں آپ نے دیکھا ایک ڈرور ہوتا ہے ڈرور کون ہوتا ہے بل آف ایکسچینج میں drawer is a person draws the bill of exchange cheque بھی بل آف ایکسچینج ہے چیک میں ڈرور کون ہوگا account holder will be drawer drawee is one of the party اب بات یہ کہ ہم نے یہاں پر ڈفرنٹ رائٹس اینڈ ابلیگیشن دیکھنی for instance there is a drawee in bill of exchange اس کی کیا لائبلٹیز ہیں اس کی لائبلٹیز کہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہیں ڈرا ہوگا بل آف ایکسچینج میں ایکسپٹر ہوگا پے ہوگا ہولڈر ہوگا اینڈورسر ہوگا اینڈورسی ہوگا یہ ڈفرینٹ پارٹیز اب یہ پارٹیز کا پتا ہونا یا ان کے نام پتا ہونا وہ کافی نہیں ہے ان کی رائٹس اینڈ آبلیگیشن اور ڈیوٹیز کی بات جیسے کہ بل آف ایکسچینج میں آپ نے دیکھا person draw the bill of exchange drawee پر ڈرا کر دیا گیا bill of exchange and there is some pay اب یہ بل آف ایکسچینج ڈرا کرنے سے ڈرائی کی ریسپانسبلٹی کیا ہے لائبلٹیز کیا ہے اس کی آبلیگیشن کیا ہیں اس کی ڈیوٹیز کیا ہے یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ڈرائی کی obligation responsibility do not start from the issuance of a bill of exchange from drawing a bill of exchange anybody can draw bill of exchange drawee will not be responsible اب یہ کیسا نیگوشیبل انسٹرومینٹ ہے جس میں ڈرائی کی ریسپانسبلٹی نہیں ہے no there is the responsibility and you know the starting point of that responsibility وہ ریسپانسبلٹی کب شروع ہوتی ہے کس پوائنٹ سے شروع ہوتی ہے this responsibility of the drawee start from the point when the drawee accept it اب وہ ایکسپٹر بھی ہو گیا ڈرائی کے ساتھ ساتھ تو ایکسپٹر کی obligation کیا ہے جب تک اس کو ایکسپٹ نہیں کیا جاتا تو ڈرور کی پرائمری لائبلٹی ہے drawer is responsible to the payee کو تو ریسپانسبل کوئی نہ کوئی ہوگا but that responsibility lie, lie liability would lie with the drawer, not with the drawee drawee جب بل آف ایکسچینج کو ایکسپٹ کر لیتا ہے تو اس وقت سے اس ٹائم سے responsibility and liability of the drawee start تو یہ جو ہم ڈفرینٹ پارٹیز دیکھ رہے ہیں ان کی ابلیگیشن ریسپانسبلٹیز وہ کیا ہیں اس اینگل سے ہم نے ان کو اسٹڈی کیا اب ہم نے ایک اور کانسیپٹ دیکھا holder holder is the party اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ہولڈر ان ڈیو کورس کی بات کی holder in due course is also a party اب ہولڈر اور ہولڈر ان ڈیو کورس میں فرق کیا ہے پہلے ہم اسٹارٹ ہوتے ہیں کہ ہولڈر کون ہے holder the person who is holding an instrument meaning they by who has the position of that instrument cheque جس کے پاس ہے جس کی پوزیشن میں ہی از دی ہولڈر اب بیرر چیک ہے تو بیرر چیک جس کے پاس ہے is the holder by just delivery he becomes the holder of that instrument holder آپ بنیں گے کیسے آرڈر چیک ہے وہ آپ کی فیور میں انڈورس نہیں ہوا and you hold that cheque you are not the holder position آپ کے پاس ہے but you can not receive the payment وہ پیمنٹ ریسیو کرنے کا رائٹ آپ کے پاس کب آئے گا when you receive that instrument you have the position of that instrument through endorsement جو ہم نے بات کی بار بار اینڈورسمنٹ اینڈ ڈلیوری اس سے نیگوشیشن کمپلیٹ ہوتی ہے تو یہ رائٹ right ہولڈر کے پاس کیسے آ سکتا ہے اب اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بات کی ہولڈر ان ڈیو کورس اب اسٹوڈینٹس یہ ہولڈر ان ڈیو کورس اور ہولڈر میں فرق کیا ہے holder anybody who has the position of the instrument اب اس کی پوزیشن ہونا ضروری ہے پوزیشن کے ساتھ ساتھ اس کی انٹائٹلمنٹ بھی ہونی چاہیے he must be entitled to receive that payment holder کے لیے یہ باتیں ہونے ضروری ہے that position and the right to receive یہ ہولڈر کے پاس یہ کریکٹرسٹکس ہولڈر کے ہیں then what is the difference between the holder and holder in due course holder in due course آپ نے دیکھا کہ when a person becomes the holder in due course first as is a if it is a bearer instrument he due the holder in due course if receive maturity, before maturity is it is a bearer instrument just position of before before maturity is necessary اس کے علاوہ اور بھی بات ہے میچیورٹی تک بات پوری نہیں اگر آرڈر انسٹرومینٹ ہے that should also be received before maturity but that should be received through endorsement that he becomes the holder through endorsement he is the endorsee of that instrument but same has been received before maturity ابھی بات یہ مکمل نہیں ہوئی جیسے میں نے کہا تھا ویدر اٹ از بیئر اور آرڈر انسٹرومینٹ ایک اور کنڈیشن ہے that holder in due course is a person who receive the instrument before maturity for valuable consideration and most important part of it that he receives it in good faith یہ گڈ فیتھ کیا ہے اسٹوڈینٹس یہ گڈ فیتھ کی بات یہ ہے کہ وہ انسٹرومینٹ کو ریسیو کرتا ہے before maturity for consideration. And also most important part of it, without notice of the fact that the title of the person from whom he is deriving the title, his own title is not defective. This is very important part of it. A holder in due course, holder have, he is a holder for consideration, holder before the instrument is overdue اس کی میچورٹی ڈیٹ سے پہلے پہلے ہولڈر بنتا ہے اور سب سے امپورٹینٹ بات ہولڈر ان ڈیو کورس کے لیے ضروری ہے کہ ان گڈ فیتھ اس کو ہولڈر بننا چاہیے اگر اس ہولڈر کو یہ پتا ہے کہ جو اس کو ٹرانسفر کر رہا ہے انڈورس کر رہا ہے اس کا ٹائٹل ہی ڈیفیکٹو ہے اور وہ انڈورس ہی ہے اس کا he is not the course because in good faith knowledge is so is not he will have to be the holder for consideration before maturity without notice of the fact the title of the person from whom he is deriving title his own title is not defective that is very to part of the be in title course, یہ اس کا ہونا بہت ہی ضروری باقی تمام جو پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے تمام پری کنڈیشنس وہ ہونی چاہیے لیکن that is the most important part of it تو یہ ہولڈر ان ڈیو کورس کی بات ہم نے کی that instrument should be otherwise complete باقی جو آپ نے انسٹرومینٹس میں دیکھے اس کے parts date and everything if revenue stamps required those should be be there it should otherwise complete instrument پھر نیگوشیشن کی آپ نے ڈیفینیشن دیکھی نیگوشیشن ہم شروع سے ڈسکس کرتے آ رہے ہیں اینڈ یو نو دیٹ اب ایک اور بات نیگوشیبل انسٹرومینٹس نیگوشیبل انسٹرومینٹس کو پرزینٹ بھی کیا جانا ہوتا ہے نیگوشیبل انسٹرومینٹس کی پرزینٹمنٹ کے تین طریقے بل آف ایکسچینج ہے that will be presented rather that can be for acceptance bill of exchange draw ہوا ہے تو that must be to the draw for acceptance of it bill of exchange کی ایکسپٹینس آپ جانتے ہیں that is very much important اسی طرح کوئی بھی انسٹرومینٹ ہو اس کو پیمنٹ کے لیے پریزینٹ کیا جا سکتا ہے پریزینٹمنٹ فار پیمنٹ اسی طرح فار سائٹ ایک کانسیپٹ یہ آپ سمجھ لیجیے کہ سائٹ کیا چیز آپ دیکھتے رہے ٹینر پیبلٹی اس کے طریقہ کار ہم نے بات کی sixty days after date thirty days after date یہ بل آف ایکسچینج اس طرح بھی ڈرا کیا جا سکتا ہے sixty days after sight thirty days after sight one twenty days after sight one eighty days after sight عام طور پر ون ایٹی ڈیز تک بل آف ایکسچینج ہوتا اب یہ سائٹ کیا ہے سائٹ پرزینٹمنٹ یہ جب پریزینٹ کیا جائے گا not for payment but for sight وہ جو ڈیٹ ہوگی جب سائٹ پرپز کے لیے پریزینٹ کیا جائے گا اس ڈیٹ کے بعد یہ آپ کاؤنٹ کریں گے کہ اس کی میچیورٹی ڈیٹ کیا ہے when it is issued for sight اگر it is sixty days after sight تو اس کے سکسٹی ڈیز کے بعد that instrument will be due for payment تو کے آپ نے دیکھے تین مقاصد ہو سکتے ہیں مے بی فار ایکسپٹینسمنٹ میں be for payment and purpose اس کے علاوہ یہ جو انسٹرومینٹس کی جب میں بات کرتا ہوں تو یہ بات بھی میں بار بار کرتا ہوں اور یہ آپ کے ذہن نشین ہونی چاہیے کہ cheque it is always payable on demand یہ آفٹر سائٹ یا فار ایکسپٹینس یہ چیک پر لاگو نہیں ہوتا of exchange cheque is a negotiable instrument but this principle doesn't apply on cheque اس کے علاوہ ہم پیمنٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ پیمنٹ کرنی ہو اس کے رول جو ہے نیگوشیبل انسٹرومینٹس میں دیے گئے نیگوشیبل انسٹرومینٹ ایکٹ بڑا ہی کمپریہنسو لا ہے اس کی بینکنگ میں بڑی امپورٹینس ہے ہم نے کوشش کی ہے کے امپورٹینٹ فیچر جو ہیں ان کو ہم اسٹڈی کریں and that would help you in further studies کے علاوہ آپ کو ہینڈ آؤٹ دیے جائیں گے فردر دیا جائے گا تاکہ آپ اس کو مزید دیکھ سکیں کیونکہ ہم نے اور بہت سارے ٹاپکس کور کرنے ہیں اس لیے نیگوشیبل انسٹرومینٹس پر زیادہ وقت نہیں دیا جا سکتا تو whatever we have studied quite beneficial to you اور آپ کے پرپز کے لیے وہ کافی ہوگا اب اسٹوڈینٹس ہم بینکنگ لا کے ساتھ بینکنگ پریکٹس بھی دیکھ رہے ہیں اب بینکنگ میں ایک بہت امپورٹینٹ کام وہ لینڈنگ کا ہے کریڈٹ کا ہے لونس کا ہے اب یہ لونس کیا ہوتے ہیں یہ کریڈٹ کیا ہوتے ہیں ان کے پرنسپلس کیا ہیں ان کی مینجمنٹ کیسے کی جاتی ہے اوور آل بینکنگ کی کریڈٹ پالیسیز کیا ہوتی ہیں یہ تمام چیزیں ہم اسٹڈی کریں گے نا move on principle and forms of lending یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ بینکنگ کمپنیز یا بینکنگ بزنس اس کا پرپز کیا ہے banks profit making organisation like any business prime objective is making money earning profits revenue generation آپ کہہ سکتے maximisation of profit is the main objective تاکہ اپنے ڈپوزیٹرس کو higher interest and profits pay کر سکیں اسی طرح شیئر ہولڈرس کو بیٹر ڈیویڈینڈ وہ دے سکتے تو یہ بینکنگ بزنس کا مین آبجیکٹو جو ہے وہ یہ نظر آتا ہے اب یہ سارا کام کیسے کیا جاتا ہے that you have started in financial system جس کو آپ فائنینشیل انٹرمیڈیشن کے نام سے جانتے ہیں فائنینشیل انٹرمیڈیشن کیا ہے بینک ڈپوزٹر سے ایک طرف سے پیسے کو کلیکٹ کرتے ہیں جو ان کے اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں ان سے پیسہ لیتے ہیں اور اس پیسے کو وہ ڈسپرس کرتے ہیں کریڈٹ دیتے ہیں لون دیتے ہیں اور ڈفرینٹ وینچر میں اس کو استعمال کرتے ہیں انویسٹمنٹ کرتے دس از دی فائنینشیل انٹرمیڈیشن اور یہ پروفیٹ ارننگ کے لیے جو طریقہ کار ہے اس کو ہم سپریڈ کہتے ہیں سپریڈ جتنا زیادہ ہوگا پروفیٹ اتنا زیادہ ہوگا سپریڈ کیا ہے کہ جو آپ ڈپازٹس لے رہے ہیں ان کے اوپر جو آپ نے پیمنٹ کرنی ہے پروفیٹ کی اس پر آپ لوور ریٹ پر پیمنٹس کریں جب لینڈنگ کر رہے ہیں انویسٹمنٹس کر رہے ہیں اس پر آپ کو ہائر ریٹس ملے اور ان دونوں کا ڈفرنس جتنا زیادہ ہوگا وہ بینک کے لیے بینیفیشل ہوگا لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے اور نہ یہ کوئی میتھمیٹیکل پروپوزیشن ہے کہ جی اس کو ہم زیادہ کر لیتے ہیں پروفٹ بڑھ جائے گا because the banks and financial institution they are leaving into تو وہاں پر کمپٹیشن ود ان بینکس بھی ہے ادر انسٹیٹیوشن سے بھی ہے مارکیٹ کے دوسرے جو پلیئرس ہیں ان سے بھی تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے if such situation is available the banks and all the business try to make as much profit as they can anyway یہ فائنینشیل انٹرمیڈیشن کے ذریعے ہی کام کرتے سب سے زیادہ جو پروفٹ میکنگ یا ریونیو جنریشن وہ کسی بینک کے کریڈٹ پورٹ فولو میں یہ جو لونز دیتے ہیں لینڈنگ کرتے ہیں سب سے زیادہ پرسنٹیج اگر آپ بینکس کی بیلنس شیٹ دیکھیں تو وہاں پر آپ کو فوکس آپ دیکھیں تو زیادہ کنسنٹریشن دو ہیڈز میں ہوتی ایک ڈپازٹس میں دوسرے لینڈنگز میں لونز تو یہ دو مین پورٹ فولو آپ یہ کریڈٹ پورٹ فولو اس میں پروفٹ جنریشن کا زیادہ پوٹینشیل ہوتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے these credits loans advance these are the life blood of a banking business تو سٹوڈینٹس یہ لینڈنگ یا کریڈٹ بہت امپورٹینٹ فار ایکڈمکس پرپز ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کریڈٹ ہے کیا آپ سب جانتے ہیں آپ لون کہہ لیں گے کریڈٹ نہیں کہیں گے لیکن آپ جو بینکنگ لا پڑھ رہے ہیں you must know what a credit is what a credit is in the eyes of law credit کو آپ نے ڈفرینٹ پرسپیکٹو میں دیکھا ہوگا پڑھا ہوگا ایک ڈیفینیشن آپ دیکھیے آپ کے سامنے ہے تاکہ آپ کو کریڈٹ کا لیگل پرسپیکٹو بھی پتا چل the power to obtain goods اور services by giving a promise to pay certain sum of money at a specified date in future. یہ کیسی پار دیتا ہے کریڈٹ ٹو اوپٹین اور سروسز آپ منی ٹرمز میں بینک کے پاس جائیں گے bank can give you the money bank can provide you the funds bank can provide you non funded facilities تو یہ جو فیسلٹیز آپ لیتے ہیں اس سے زیادہ تر کیا پار حاصل ہوتی ہے to obtain goods or services لیکن آپ کیا بینک کو دیتے ہیں یہ آپ لے رہے ہیں کریڈٹ لے رہے ہیں لون لے رہے ہیں what you are giving in return یہاں میں انٹرسٹ کی اور انسٹالمنٹ کی بات نہیں کر رہا میں لیگل سینس میں بات کر رہا ہوں you give the promise you give the promise to the bank to any credit to pay certain sum of money at a specify date in future credit آپ آج لے رہے ہیں پرومس آپ فیوچر کا دے رہے ہیں اگر یہ پرومس نہ ہو تو یہ کریڈٹ ملنا آپ کو مشکل ہو جائے یہ بھی آپ نے پڑھا یہ پرومسری نوٹ کیا ہے پرومسری نوٹ میں آپ کیا دے رہے ہیں پرومزری نوٹ میں میکر کیا دے رہا ہے میکر انڈرٹیکنگ تو دے رہا ہے وہ انڈرٹیکنگ کیا ہے وہی تو پرومس ہے اس پرومس میں کیا کہتا ہے either on demand or certain future date or specified date تو یہ پرومس دے رہا ہے اور کریڈٹ لے رہا ہے تو کریڈٹ کا یہ میکنیزم ہے and when you undertake and when you promise تو لیگل بائنڈنگ آپ پر آ جاتے ہیں اسی لیے میں نے آپ کو بتایا تھا پرومس نوٹ پہ جب ہماری بات ہو رہی تھی یو ماسٹ بی ریمبرنگ کے لون میں سب سے امپورٹینٹ ڈاکیومینٹ آپ بہت ساری کولیٹرل دیکھیں گے the most important document in finance in loans in credit that is the promise note ایک اور ڈیفینیشن آپ دیکھ لیجئے کریڈٹ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں credit is a present right to future payment اب اسے سمجھیے کیا بات کی گئی کہ یہ آپ کو رائٹ آج دے رہے ہیں you right you have the right to the money بے شک آپ نے کریڈٹ لیا ہے لون لیا ہے you can use that money یہ پرزینٹ رائٹ ہے against the future payment promise of the future payment تو یہ بریفلی کریڈٹ ہے کیا جس کے ہم پرنسپل اور باقی جو اسپیکٹس ہیں دیکھنے جا رہے ہیں اب بینک میں جیسے میں نے بات کی کہ آپ کو بینک کی بیلنس شیٹ میں دو امپورٹینٹ چیزیں ملیں گی دو امپورٹینٹ ہیڈس ملیں ایک آپ کو ڈپوزٹس دوسری سائڈ پر آپ کو کریڈٹ ملے گا لونز ملیں گے ایڈوانس ملیں اب یہ دو ہیڈز ہیں بیلنس شیٹ آپ جانتے ہیں assets and liabilities deposits bank کی لائبلٹیز بینک ڈیٹر ہے آپ کا جب بینک لون دیتا ہے تو وہ بینک کے ایسٹس اینی وے ہم اس فائنینشیل ڈسکشن میں نہیں جا رہے اب کسی بھی وینچر میں بزنس میں ایکٹیویٹی میں رسک تو ہوتے ہیں inherent risk are always whether it is business or any venture or or any activity اب کریڈٹ مینجمنٹ کیونکہ سب سے بڑا پورٹ فولو ہے بینک میں اس کے لیے مینجمنٹ اسٹریٹجیز چاک آؤٹ کرنا وہ بینکس کے لیے بہت ضروری اب یہ اوور آل رسک مینجمنٹ کا حصہ ہے آپ جہاں بھی جائیں گے جس بزنس میں بھی ہوں گے it is not particular to the banking business آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں رسک مینجمنٹ کر رہے ہوتے risk that you know it is every type you will find it it will be every way کا یہ کوئی بزنس ہو کا کوئی وینچر ہو یا ادر ایکٹیویٹیز ہو رسک کے بارے میں کہتے ہیں that risk can not be eliminated all together لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ رس سے آنکھیں بند کر لی جائیں اس کو جس حد تک میٹیگیٹ کیا جائے کنٹرول کیا جائے وہ کرنا جو ہے that is the risk management risk کو مینج کرنا کنٹرول کرنا ریڈیوس کرنا میٹیگیٹ کرنا دیٹ از ویری امپورٹینٹ تو یہ لینڈنگ میں کریڈٹ میں وہاں بھی اس کی امپورٹینس بہت زیادہ ہے تو risk management is a process اس پروسیس میں اسٹوڈینٹس کیا کچھ ہمیں نظر آتا ہے اس پروسیس کی اسٹیجز کیا ہیں سب سے امپورٹینٹ بات identification of the inherent risk جس کو ہم رسک ایکسپٹینس بھی کہتے ہیں پہلے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے پڑیں گے کہ آپ کے کریڈٹ پورٹ فولو میں کون کون سے رسک ہیں پھر development of the solution to identified risk کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے آپ کو سولوشن ڈیولپ کرنے پڑیں گے developing different solution to mitigate those identified risk now you will also have to identify the opportunities returns کیا ہے کسی کام میں کسی ایکشن میں آپ لون دینے جا رہے ہیں تو یہ کافی نہیں ہے کہ آپ نے کہا یہ یہ رسک ہے وہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کر یہ ہم لون دینے جا رہے ہیں اس میں ہمارا کیا ریٹرن سو یہ ریٹرنز کو آئیڈینٹیفائی کرنا یہ بہت ضروری ہے ان بینکنگ بزنس کسی بھی بزنس دین اوائڈنگ لاسز یہ کچھ سٹیجز یہ لاسز وہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے ان کو اوائڈ کرنا اس کے لیے پالیسیز اسٹریٹجیز چاک آؤٹ کرنا ڈفرینٹ اسٹیپس لینا اب بینک لون سپورٹ میں کیا اسٹیپس لیتے ہیں وہ ہم ادھر جا رہے ہیں اب یہ رسک مینجمنٹ کے ایک اور اپروچ کہتے ہیں اوائڈ رسک یہ ہم نے پہلے بھی بات کی دوسری بات ہے ڈائیورسفائی رسک رسک کو آپ سپریڈ کر دیں انشیل لیکچر میں ہم جب فائنینشیل سسٹم کی بات کر رہے تو اس پر بات ہماری ضرور ہوئی ہوگی کہ ڈائیورسفیکیشن کیا ہے رسک شیئرنگ کیا ہے تو ڈائیورسفائڈ پورٹ فولو جب ہوتے ہیں تو ان میں رسک شیئرنگ ہوتی if you have so many portfolios تو اگر کچھ میں آپ کے لاسز بھی ہو جائیں there will be earning asset as well تو اب کچھ آپ کے پورٹ فولو ارن کر رہے ہوں گے زیادہ ارن کر رہے ہوں گے تو آپ کا رسک تو ہے رسک کو آپ نے سپریڈ کر دیا ان ڈفرینٹ پورٹ فولوز تو دیر آر ڈفرینٹ ٹیکنیکس جس کے ذریعے رسک کو ڈائیورسفائی کیا جاتا ہے سپریڈ کیا جاتا دین کنٹرول ایڈورس ایونٹس اس کے لیے اسٹریٹجی بنانا اس کے ساتھ ساتھ share risk with another party کیسے ہو سکتی یہ جب آپ انشورنس پالیسیز لیتے ہیں you are sharing your risk with the insurance company تو یہ طریقے انشورنس بینک میں بڑا امپورٹینٹ پارٹ ہے کہ لونز ہوں ایڈوانس ہوں کچھ وہاں پر انشورنس ضرور کروائی جاتی تو that is the sharing of the risk with the other part insurance company سے آپ اپنے رسک کو شیئر کر رہے ٹرانسفر رسک جو آپ جانتے ہیں آؤٹ سورسنگ جس کو آپ کہتے ہیں and the acceptance of the risk یہ بڑی امپورٹینٹ بات you have to accept the risk اور اس کے لیے آپ بینک میں دیکھیں گے آئیڈینٹیفائی کرنا ایکسپٹ کرنا اور جہاں پر آپ کے لاسز ہو رہے ہیں ان کے لیے ڈفرینٹ پروویژ کرنا یہ بینکنگ میں بہت ضروری ہے پروڈینشیل ریگولیشن میں بھی دیا گیا ہے ادر وائز بھی دیز آر ویری امپورٹنٹ تو یہ کریڈٹ میں risk management that is very important تو یہ رسک مینجمنٹ کیوں کی جاتی ہے یہ بہت امپورٹینٹ ایسپیکٹس ہیں اس اب اس کے بینیفٹس کیا ہیں رسک مینجمنٹ یہ افیکٹو اسٹریٹجک پلاننگ میں مددگار ہوتی بیسٹ کاسٹ کنٹرول جب آپ بجٹنگ کر رہے ہوتے تو you have the if not best you have the better cost control then enhancing shareholder values risk management سے شیئر ہولڈرس کی ویلوز بڑھ رہی شیئر ہولڈرس کو بیٹر ڈیویڈنٹ جو ہیں وہ مل رہے اس کے ساتھ you are creating best practice in quality organisation وہ بینک ہو یا کوئی اور بزنس ہو وہاں پر یہ کام ہو رہا ہوتا and you are protecting your bank your organisation اس کی پروٹیکشن کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ میئرز لیے جائیں اور بینکنگ میں بہت زیادہ ضروری ہے سب سے زیادہ ایمفیس وہ کریڈٹ مینجمنٹ پر دیا جاتا ہے بینک تو these are the different benefits which banks derive اور any organisation derive when risk management measures are take banking environment جیسے میں نے بات کی پہلے بھی کہ یہ کوئی سپریڈ کو بڑھا دینا یہ کوئی میتھمیٹیکل ایکسرسائز نہیں اس کے لیے you have live in the market اور banking environment that is very competitive environment in which the banks are working there is neck to neck competition between the banks and also they have face competition from other financial institution تو اس انوائرمنٹ میں بینکس کو کام کرنا پڑتا ہے تو ایک باٹم لائن رکھنی پڑتی ہے between the deposit rates and the lending rates اگر یہ کسی بھی وجہ سے آؤٹ آف پروپورشن ہو جائیں تو شارٹ لو اسٹریٹجی کے طور پہ تو یہ چل سکتا ہے لیکن یہ کوئی لانگ ٹرم اسٹریٹجی نہیں ہو سکتی کیونکہ اور بہت سارے کمپیٹیٹر یہ نہیں کہ بینکس نے بینک سے کمپیٹ کرنا ہے بینکس نے فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے کمپیٹ کرنا ہے بینکس نے اسٹاک ایکسچینج سے بھی کمپیٹ کرنا ہے اور جو ڈپازیٹر ہیں وہ ادر وینچر میں جا سکتے ہیں they can go to the real estate if they are not earning or getting better dividend or the better profit from the banking sector or the financial sector تو یہ باٹم لائن رکھنا بہت ضروری ہے تو یہ پروفٹ پریشرز بھی ہیں اور موبلائزیشن بھی ہے اس کے درمیان ایک باٹم لائن رکھنی ہوتی تو banks are expose to so many risks technological advancement ہو رہی ہیں اس کے بڑے فائدے آ رہے ہیں اس کے ساتھ there are different types of the risk which are associated with the technology تو اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنا وہ رسک آئیڈینٹیفائی کرنا اور اس کے مطابق کام کرنا دیٹ از ویری امپورٹینٹ اب بہت سے رسک ہے ان کی ڈیٹیل میں تو میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ہم کریڈٹ کی بات کر رہے ہیں ہم principles of lending and forms of lending کی بات کر رہے ہیں رسک جو رسک ٹائپس ہیں which are confronted by the banks at the top of it that is the credit risk اس کے علاوہ اور رسک ہیں جو ابھی ہم بات کر رہے تھے مارکیٹ رسک ہیں انٹرسٹ ریٹ رسک ہیں لکوڈیٹی رسک ہیں آپریشنل رسک مارکیٹ رسک یہی بات ہو رہی تھی کہ مارکیٹ میں due to so many factor وہ رسک موجود ہیں market can go up and down اور اس کا اثر بینکوں پر پڑ سکتا ہے اگر مارکیٹ میں دوسرے کمپیٹیٹر وہ بیٹر انٹرسٹ پے کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں تو پروفٹ بیس پہ کام کر رہے ہیں اگر گلوبل پرسپیکٹو میں دیکھیں تو آپ کو انٹرسٹ بیس بینکنگ میں نظر آئے گی ہم ریٹرن کی بات کر لیتے ہیں اگر بیٹر ریٹرن انہیں مل رہے ہیں یا اویلیبل ہیں تو people will move to those venture those institution اب گلوبلی آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں دوز فیسلٹیز آر اویلیبل تو اس سے جب انویسٹرس کو اپرچونیٹیز ہیں تو بینکرس کے لیے ہارڈر کمپٹیشن بھی ہے تو اس انوائرمنٹ میں آپ نے اپنے آپ کو مینج کرنا ہے رسک کو مینج کرنا ہے ارنگس کو ریٹرنس کو بڑھانا ہے لکوڈیٹی رسک ہو سکتے ہیں آپریشنل رسک ہو سکتے ہیں ان کو کور کرنے کے لیے ڈفرینٹ اسٹیپس لیے جاتے یہ اپنے طور پر ایک ٹاپک ہے ان ڈیٹیل ان کو اسٹڈی کیا جا سکتا ہے لیکن ہمارا یہاں پہ فوکس جو ہے that would remain on the credit risk اب یہ کریڈٹ رسک ہے کیا کریڈٹ رسک یہ ہے کہ جو کریڈٹ آپ نے دیا جو فائنینس آپ نے دیے جو لونز آپ نے دیے وہ واپس نہ آئے ایک لے مین کی لینگویج میں آپ یہ بات کر ڈیفالٹ ہو جائے کمپلیٹلی اور پارشلی جب آپ فائنینس کرنے جا رہے ہیں لینڈنگ کرنے جا رہے ہیں that risk is always there اب اس رسک کو ذہن میں رکھنا اور اپنے رسک کو سیف گارڈ کرنا اس کے لیے ڈفرینٹ اسٹیپس لینا یہی آپ کی کریڈٹ مینجمنٹ اس بیس پہ کام کرتے ہیں banks then they are making credit اب اس کو کیسے اچیو کرتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہے ہم باقی رسک کی بات نہیں کر رہے کریڈٹ رسک کی بات کر رہے ایز وی موو فارورڈ تو آپ کو پتا لگے گا کہ بینکس کون کون سے اسٹیپس لیتے ہیں جس سے یہ کریڈٹ رسک جو ہے اس کو مینج کرنے کی کوشش کر the proper word which is use in modern days that is the management it is a credit management in fact ہر بینک کے لیے ضروری ہے that bank should have a credit policy اب بینک کی پہلے کوئی کریڈٹ پالیسی ہوگی تو اس کے بعد وہ فردر آگے بڑھیں گے کسی بھی کریڈٹ پالیسی کے مین فیچرز کیا ہو سکتے ہیں یا ہوتے this differ from bank to bank لیکن یہ مین فیچر یہ آپ کو ہر بینک میں نظر آئیں ہر بینک کی کریڈٹ پالیسی میں نظر آئیں گے پہلی بات جس پر فوکس کرنا ہے بلکہ جو مینڈیٹری ہے that is the credit that must be in line with the S B P regulation instruction S B P نے جو پروڈینشیل ریگولیشن جاری کی ہیں یا ایس بی پی کی اور جو instruction credit should be in line to those instruction and regulation اس کی ڈیویشن میں اس کے اگینسٹ آپ فائنینس نہیں کر سکتے تو کریڈٹ پالیسی بناتے ہوئے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری پالیسی میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو کہ کانٹراڈکٹری ہو جو کہ وائلیشن ہو کسی انسٹرکشن کی ریگولیشن کی یہ آپ کو ہر جگہ ملے گا بیکاز اٹ از مینڈیٹری یہاں آپ کے پاس آپشن نہیں ہے پالیسی میکرز کے پاس اب ایک اور پرنسپل جو دیکھا جاتا ہے کسی بھی کریڈٹ پالیسی میں یہ آپ کو ان بٹوین دا لائن یہ آپ کو نظر آئے گا کریڈٹ جو دینے جا رہے ہیں وہاں پر جو اصل چیز ایویلویشن میں ادر سٹیجز سینکشن میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ لون جو یہ کریڈٹ ہے that should be self by cash flows کہ جو لون آپ دینے جا رہے ہیں جس پرپز کے لیے آپ لون دینے جا رہے ہیں بزنس کی اگر بات کریں تو زیادہ بہتر انداز میں سمجھ آئے گی loans can be for different purpose business کے لیے جو آپ کوئی لون دینے جا رہے ہیں آپ یہ دیکھیں گے جس بزنس کے لیے آپ فائنینس کر رہے ہیں کیا اس بزنس میں وہ جان ہے ان سمپل ورڈز آپ پہلے یہ سمجھ اس بزنس میں یہ جان ہے کہ وہ بزنس اس کو واپس کر سکتی ہے meaning they by that business must have the capacity to repay آپ اس میں بہت ساری چیزیں دیکھیں گے اس کے کیش فلوز دیکھیں گے اس کی سیلز دیکھیں گے ان کی کریڈٹ سائیکل دیکھیں گے یہاں میں credit cycle of the business کی بات کر رہا ہوں بزنس بہت اچھا جا رہا ہے سب کریڈٹ سیلز ہیں کوئی پیسہ واپس نہیں آ رہا they don't have the cash flows to repay your loan آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ جو جس کے لیے آپ جا رہے ہیں یہ آپ نے ویلویشن کرنی ہے تو یہ انڈر لائن فیکٹر جس پر یہ کریڈٹ پالیسیز بیس کرتے ہیں اس میں کوئی بھی کریڈٹ ہے وہ سیلف لیکوڈیٹنگ ہونا چاہیے اس کا ڈپینڈنس کسی اور چیز پر نہ ہو جو ہم کولیٹرل کی بات کرتے ہیں اور وہ سیکنڈری بات ہے پرائمری بات ہے کہ اس اس وینچر میں اس بزنس میں اتنی طاقت ہونی چاہیے فائنینشلی وائبل ہونی چاہیے اس کے کیش فلوز کی پوزیشن ایسی ہونی چاہیے کہ وہ ارننگ بھی کریں اپنے ایکسپینس بھی میٹ کریں پروفٹس بھی ارن کریں اور آپ کا لون بھی واپس کر سکیں یہ آپ نے ویلویشن کرنی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ضروری ہیں the loan should be well collateralize collaterals ہونے چاہیے اور ایڈیکویٹ مارجنز رکھنے ہوں گے یہ کولیٹرلز کیا ہیں لون سپورٹ میں ہم دیکھیں گے کہ واٹ دیز کولیٹرلز آر ان کولیٹرلز کی امپورٹینس کیا ہے یہ ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے لیکن کریڈٹ پالیسی میں امپورٹینٹ بات ہے کہ کولیٹرلز کے لیے بنائیں گے کہ یہ لون ہے پالیسی میں دیں گے اس لونس کے لیے یہ کولیکٹرز لینی ہے there are so many collaterals یہ کولیکٹرز لینا بہت ضروری ہے مارجنس جو ہیں پراپر مارجنز ہونے چاہیے یہ مارجن کیا ہوتے ہیں سے آپ نے ہنڈریڈ تھاؤزینڈ روپیز کا کوئی لون دیا اب ہنڈریڈ تھاؤزینڈ کے لیے آپ کہتے ہیں کہ ہنڈریڈ تھاؤزینڈ کی کوئی نہ کوئی کولیٹرل کوئی سیکورٹی ہونی چاہیے on the back of it آپ وہ لے لیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے مارکیٹ میں فلکچویشن ہو اور یہ جو سیکیورٹی آج ہنڈریڈ تھاؤزینڈ کی ہے اگر واپس لینے ہم جائیں تو اس وقت اس کا ریٹ سکسٹی تھاؤزینڈ اس کے لیے آپ کو مارجن لینا پڑے گا ہنڈریڈ تھاؤزینڈ نہیں ہنڈریڈ تھاؤزینڈ کے ساتھ کچھ مارجن بھی ہو تاکہ یہ فلکچویشن جو بھی وہ فلکچویشن آپ کنسیو کرتے ہیں دیٹ از یور انڈرسٹینڈنگ اس کے مطابق مارجن ہونے چاہیے لیکن میں یہاں یہ بتاتا چلوں آپ کو کیونکہ آپ بینکنگ پریکٹس دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر دو قسم کے مارجن ایک مارجن اسٹیچوٹری مارجنس کہتے ہیں جو کہ سینٹرل بینک کی طرف سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے مینڈیٹری ہیں اسٹیچوٹری ہیں وہ مارجنس تو آپ کو اس کے مطابق لینے پڑیں گے wherever it is prescribe by the State Bank of Pakistan وہاں تو آپ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے you have to comply with instruction of the State Bank of Pakistan لیکن اگر آپ چاہیں کہ اس سے زیادہ مارجن رکھنا چاہیں تو یہ آپ کے کریڈٹ پالیسی کا حصہ ہو سکتا ہے and you are the one to make decision آپ اس سے زیادہ مارجنس بھی رکھ سکتے اب کریڈٹ پالیسی میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ credit that must be in line with the target market of the bank ہر بینک کی اپنی ٹارگیٹ مارکیٹ ہے اس کی اپنی ایکسپرٹیز ہے اس کی لائن آف بزنس ہے اس کے پاس پروفیشنل اس کے مطابق موجود ہیں تو جو اس کی ٹارگیٹ مارکیٹ ہے اور جو اس کے ریسورسز ہیں اسے اس کے اندر رہتے ہوئے فائنینسنگ کرنا چاہیے اپنے ٹارگیٹ مارکیٹ بھی دیکھے اپنے ریسورسز بھی دیکھے اس کے اندر رہتے ہوئے یہ سارے سٹیپس لینے ہوں گے پھر رسک ایسٹ ایکسپٹینس کرائیٹیریا جو ہے وہ اسٹیبلش کرے تو یہ کریڈٹ پالیسی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا کیا کچھ بینک نے دیکھنا ہوتا ہے کریڈٹ پالیسی ڈیزائن کرنے کے لیے کریڈٹ کو ایسے اسٹرکچر کریں جو پالیسی کے اندر جو پوائنٹس ہوں گے دس پالیسیز وہ differ from bank bank to ہم تو مین فیچر دیکھ رہے ہیں کسی کریڈٹ پالیسی میں کیا ہو سکتے ہیں کن پوائنٹس پر ایک کریڈٹ پالیسی فوکس کرتی credit that should be structure to meet the customer need اور اس پر بہت بات ہو سکتی ہے کہ کسٹمرز نیڈ بڑا سبجیکٹو سی بات نظر آتی ہے دیکھنے میں لیکن اگر آپ دیکھیں کہ یہ یہاں پر بات کیا ہو رہی یہاں پر آپ اپنے کسٹمرز کا دیکھ رہے ہیں کہ کسٹمر کی ریکوائرمنٹس کیا ہے اگر کسی کسٹمر کی requirement that is ten million rupees اور آپ اسے کہیں کہ ہم آپ کو فائیو ملین دیتے ہیں it's better to reject that proposal rather to give five million rupees five million rupees سے تو وہ پروجیکٹ دیٹ واٹ رن اور جب اس کے پاس ڈیفیشینسی ہوگی کیپیٹل اور وہ پروجیکٹ ہی رن نہیں کر سکتا تو یہ آپ کا فائیو ملین بھی واپس نہیں آئے گا تو آپ کی evaluation financial evaluation and other جس کو ہم اپریزل کہتے ہیں اس میں تمام ایسپیکٹ دیکھنے اور آپ نے دیکھنا ہے کسٹمر کی ایکچوئل نیڈ کیا ہے اس سے یہ کوئی مراد نہیں ہے کسی کسٹمر نے کہا مجھے ٹین ملین چاہیے اور آپ کی اسیسمنٹ بتاتی ہے کہ نہیں اس کی ریکوائرمنٹ تو ٹو ملین سے زیادہ ہے نہیں you can sanction two million million instead of ten but if you reach at the that the loan required is ten million تو وہاں آپ کو ٹین ملین دینا چاہیے پھر آپ یہ نہ کریں کہ آپ کہیں نہیں جی آپ کو ایٹ ملین دے دیتے will have to go river to the other sources and may not be able to get that loan آپ کے لیے پرابلم ہو جائے گا اس کے علاوہ ایک اور امپورٹینٹ بات لون میں ڈائیورسفیکیشن ہونی چاہیے diversification with respect to the industries business areas regions یہ ڈائیورسفیکیشن ہونی چاہیے یہ نہیں کہ آپ ایک انڈسٹری سے اٹیچ ہو گئے وہ انڈسٹری اگر is in hot water not making profit there are bad days کوئی پروبلم آ جاتا ہے اس انڈسٹری کے ساتھ تو یو ویل کولیپس یا آپ کو اگر ڈفرینٹ انڈسٹریز میں ڈفرینٹ پروجیکٹس میں ڈفرینٹ ایریاز میں ڈفرینٹ ریجنس میں یہ ڈائیورسفیکیشن موجود ہے آپ کے پاس تو اگر ایک جگہ پرابلم بھی ہوگا تو دوسری جگہ آپ ارن کر رہے ہوں گے مانیٹرنگ کا ایویلویشن کا ایک طریقہ کار جو ہے وہ ڈیزائن کیا جاتا ہے تو اسٹوڈینٹس کی کریڈٹ پالیسی ڈیزائن کی جاتی ہیں bank every bank has its credit policy اس کے مین فیچرس کیا ہیں وہ ہم نے دیکھ اب ہم ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہم کریڈٹ سائیکل کو دیکھیں کہ بینک میں کیسے کام ہو رہا ہوتا ہے یہ کریڈٹ یا لون جو ہے یہ ملتا کیسے اس کے سٹیپس کون سے بہت ساری باتیں ہم نے کریڈٹ پالیسی میں بھی کی تو سب سے پہلے یو اپروچ دا بینک بور بینک کو اپروچ کرتا ہے یہ ایک پروسیس ہے لیکن بعض دفعہ بینکس بھی بورورس کو اپروچ کر سکتے ہیں that depend upon the competitive atmosphere anyway they approach each other آپ یہ بات کر لیجیے اب اس کے بعد پروسیسنگ شروع ہوتے کریڈٹ پروپوزل تیار کی جاتی اس کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے کا ٹریک ریکارڈ دیکھا جاتا ہے فائنینشیل فائنینش کیے جاتے ہیں اس میں ریشیوز ٹرینڈ اور بہت سارے انالیس ہیں بیلنس شیٹ دیکھتے ہیں آپ profit and loss account where these are applicable کیونکہ ہر بات میں نہیں کہ آپ سیلریڈ پرسن ہیں تو آپ سے کہیں گے بیلنس شیٹ لائیں if it is applicable seven Cs وہ کیا ہوتے ہیں کیپیسٹی کیپیسٹیز کیریکٹر وہ سب ہم دیکھیں گے سیون سیز وہ دیکھیں گے that is very important technical appraisal ہوتی آپ شوگر کے لیے مشینری امپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس مشینری کے بارے میں from the engineers and the technocrats report لی جائے گی اس کی اپریزل کی جائے گی economic appraisal everything is in order balance sheet صحیح ہے پروفیٹ اینڈ لاس صحیح ہے everything is in order economic appraisal یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ یہ جو پروڈکٹ ہے جس میں یہ ڈیل کر رہے ہیں اس کی تو مارکیٹ ہی ختم ہونے والی they don't have the future in the coming year when your money will come back your money will come back in future by your I mean the banks money technical appraisal پورے پروجیکٹ کی appraisal marketing expects economic aspects یہ سب آپ دیکھیں رسک ریٹرن انالیس رسک کیا ہے ریٹرن کیا ہے ان کا انالیس کر پھر اس کے سینکشن کے لیے لون بک کرنے سے پہلے اس کو سینکشن کرنا پڑتا ہے اپروو کرنا پڑتا ہے اس کے مختلف طریقہ کار ہو سکتے کہ کتنے اماؤنٹ کا لون کون سینکشن کرے different authorities those officers formulated. Committees credit sanctioning کا جو نظام ہے جو اتارٹیز ہیں وہ ڈسکس کرتے اب یہ سینکشن ہو گیا اس کے بعد ڈفرینٹ ڈاکیومینٹس کمپلیٹ کرنا ڈاکیومینٹیشن فارمیلٹیز ان کو کمپلیٹ کرنا سیکورٹیز لینا ان کو ایگزیکیوٹ کرنا کولیکٹرز کی ہم بات کریں وہاں پر یہ سیکورٹیز ایگزیکیوٹ ہو رہی ہوتی اب یہ سب کرنے کے بعد لون ڈسبرس کیا جاتا ہے بک کیا جاتا وہ لون سینکشن ہو گیا ڈاکومینٹس لے لیے اس کے بعد وہ لون آپ کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ کر لیکن یہاں پر بات ختم نہیں ہو گئی یہاں سے میرا خیال ہے بات کریڈٹ مینجمنٹ کی شروع کہوں تو زیادہ مناسب نہیں ہوگا یہاں سے بہت امپورٹینٹ فیز شروع ہوتا ہے اب آپ نے اس کو مانیٹر کرنا ہے post disbursement monitoring follow up یہ بہت ضروری ہے اور یہ continuous process loan work out کریں گے ریکوری کے لیے کام کریں گے اگر ڈیفالٹ ہو جائے ریکوری میں تھرو نیگوشیشن اور تھرو لیگل ایکشن یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس اسٹیج پر filing of recovery suits before banking court یہ کچھ کریڈٹ سائیکل کے بارے میں ہے کہ کریڈٹ سائیکل بینک میں کیسے چل تو اسٹوڈینٹس آج کا لیکچر ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں thank you for being with me Allah حافظ تھینک یو